بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو سڑسٹھ میٹھے کو میٹھی نعمت مبارک اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونا دنیا کی سب سے میٹھی اور مزیدار نعمت ہے بظاہر یہ جتنی خوفناک نظر آتی ہے حقیقت میں یہ اسی قدر لذیذ ہے محبوب کے لیے قربان ہونا محبوب کے لیے قتل ہونا محبوب کے لیے ذبح ہونا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پیارے اور عزیز بیٹے محمد عثمان ابراہیم کو یہ عظیم نعمت مبارک ہو وہ میٹھا تھا بالآخر میٹھی نعمت پا گیا تھوڑا سا سوچیں کہ جنت کی حوروں میں کتنی مٹھاس ہوگی جنت کی نعمتوں میں کتنی مٹھاس ہوگی مگر اس ساری مٹھاس کو پا کر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہونے کی مٹھاس نہیں بھولے گی عثمان سفر میں جا رہا تھا میں اسے رخصت کرنے اپنے دروازے تک نکلا وہ گلے لگا تو میں نے اس کا بوسہ لیا تب اس کی محبت بے قابو ہو گئی وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا مگر پیار بھرے بوسے نے اسے پھر بیٹا بنا دیا بچہ بنا دیا اور اس نے مجھ پر بوسوں کی بارش کر دی مگر زور لگا کر اپنے آنسوؤں کو نہ چھلکنے دیا اس وقت اس کے چہرے پر شہادت کا نور صاف نظر آ رہا تھا میرا ہر دن دل دھڑکتا تھا کہ آج خبر آئی یا کل آئی روز اس کی حفاظت کے لیے دعا کرتا تھا مگر اس کا جذبہ اور شوق شہادت ایسا غالب آیا کہ آخری دن دعاؤں کا رخ تقوینی طور پر کسی اور طرف مڑ گیا اور عثمان فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہہ گیا ہاں وہ جیت گیا وہ تو پیدا ہی جیتنے کے لیے ہوا تھا اس نے پیدا ہونے سے لے کر آخری لمحے تک شکست کا کبھی منہ ہی نہیں دیکھا اس نے دنیا میں آنکھ کھولی تو فتح دیکھی اور اس نے دنیا سے آنکھ بند کی تو فتح ہی دیکھی شہادت سے چند لمحے پہلے اس نے کہا میں نے الحمد للہ دشمن سے اپنا حساب پورا کر لیا ہے اب مجھے کوئی فکر نہیں اس نے رات کو دشمن پر ایک کامیاب کارروائی کی واپس آ رہا تھا کہ راستے میں زخمی ہو گیا اس حملے میں وہ شہید بھی ہو سکتا تھا مگر اہل ایمان پر نام کی نسبت اپنا رنگ جماتی ہے اس پر تو ماشاء اللہ بہت چھوٹی عمر سے عثمان نام کی سخاوت اور حیا والی نسبت غالب تھی گھر سے پیسے لے جا کر غریبوں میں تقسیم کرتا تھا اپنا کوئی ہم سبق بچہ ضرورت مند ہوتا تو یہ اپنے والدین کے سر پر سوار ہو جاتا کہ اس بچے کی ضرور مدد کرنی ہے شہادت کے وقت جسمانی تکلیف اور اذیت برداشت کر کے جانا اور سخت ترین لمحات میں استقامت کا نمونہ بننا یہ بھی عثمانی نسبت کا اثر تھا وہ زخمی ہوا جسم کا اکثر خون نکل گیا مگر نہ اس نے آہو پکار کی اور نہ ہی ایک لمحے کے لیے خود کو بے بس بنایا ایسے حالات میں اکثر مجاہدین گرفتار ہو جاتے ہیں جسم میں لڑنے کی طاقت باقی نہیں رہتی اور خون کی کمی کی وجہ سے دل کا حوصلہ اور دماغ کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے ایسا ہونا ایک فطری عمل ہے کیونکہ انسان بہرحال کمزور ہے مگر اہل عظیمت اور اہل سعادت کی تو دنیا ہی الگ ہوتی ہے وہ زخمی بازو کے ساتھ چلتا رہا اور ایک جگہ پہنچ کر مورچہ سنبھال لیا اور پھر اس نے جو مارکا لڑا شاید ایسے ہی مارکوں کے بارے میں وہ روایت ہے کہ جنت کی حوریں بیتاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آسمان اول پر تشریف لاتی ہیں اور اپنے دولہے کا یہ آخری مارکا دیکھتی ہیں اور اس کے لیے دعاؤں کے ہاتھ پھیلائے رکھتی ہیں دنیا کی دلہن لینے کے لیے اس کے گھر جانا پڑتا ہے مگر یہاں اتنی پاکیزہ اتنی حسین اور اتنی افضل و اعلیٰ دلہن خود اپنے دولہے کو لینے کے لیے جنت سے اتر اتر آتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں بے شک حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے ہیں لوگ ہم پر تانے کستے ہیں کہ یہ حوروں کے دھوکے دے کر نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں نہیں اللہ کی قسم نہیں کوئی دھوکہ نہیں دنیا کی غلاظتوں میں پڑے ہوئے انسان حوروں کو کیا جانے جنت کو کیا جانے ان چیزوں کو تو عثمان جیسے عارف باللہ اولیاء صدیقین سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پورا یقین رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر پورا یقین رکھتے ہیں آج کسی کی انگلی زخمی ہو جائے تو اس کی ہائے ہائے پورا محلہ سنتا ہے جبکہ یہاں ایک نوخیز نوجوان بچہ اپنے بازو کی ہڈی میں گولی کھا کر پھر اسی زخم کے ساتھ میلوں سفر کر کے خون سے خالی جسم کے ساتھ اپنی امی جان سے کہہ رہا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے آپ پریشان نہ ہونا بلکہ اور بیٹوں کو بھی جہاد میں بھیجنا یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دل کی آنکھیں کھل چکی ہوں ورنہ مصیبت کے لمحات میں لوگ یہ وصیت کرتے ہیں کہ میں تو مارا گیا آپ کسی اور کو اس مصیبت میں نہ بھیجنا واہ عثمان واہ واہ اللہ کے شعر واہ حضرت بابا فرید کی مجلس میں حضرت اقدس بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کے وظائف لکھنے کا سلسلہ جاری ہے درمیان میں کوئی اور ضروری موضوعات آ گئے جن کی وجہ سے یہ سلسلہ مکمل نہ ہو سکا حضرت بابا جی رحمہ اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ ان کا قرآن مجید سے تعلق بہت مضبوط اور والیحانہ ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سب اجکار اور معمولات سے افضل قرار دیتے تھے اور اپنے مریدین کو زیادہ وظیفے قرآن مجید کی آیات کے تلقین فرماتے تھے حضرت بابا فرید رحمہ اللہ فرماتے ہیں نمبر ایک جو شخص یہ چاہے کہ اس کے اعمال مقبول ہوں تو اس کے لیے یہ آیت ہے ربنا تقبل منا انَََ انت السميع العليم وتب علينا انَََّ انت التواب الرحیم نمبر دو اگر کوئی چاہے کہ دنیا و آخرت میں بھلائی پائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہے تو یہ آیت پڑھا کرے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینہ عذاب النار نمبر تین اگر بڑے بڑے کاموں میں صابر یعنی مضبوط رہنے کا عرض مند ہو اور ہر معاملے میں ثابت قدم اور دشمنوں پر یاب رہنا چاہتا ہو تو یہ آیت مجرب ہے ربنا افری علینا صبرا وثبت اقدامنا ونصرنا علی القوم کا اور اگر یہ منظور ہو کہ اس کا دل ایمان اور امان کے ساتھ رہے رحمت الہی اس کے شامل ہو اور اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو اور وہ با ایمان دنیا سے جائے تو یہ آیت پڑھا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك کا رحم انت الوهاب نمبر پانچ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہونا چاہے وہ یہ آیت کثرت سے پڑھے ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد نمبر چھ جب کسی کو کوئی مہم یعنی مشکل حاجت یا اہم معاملہ درپیش ہو یا کسی کا غلام بھاگ گیا ہو یا وہ نیک اور متقی بیٹے کی خواہش رکھتا ہو تو یہ آیت پڑھا کرے رب حبلی ملا دن کا دردی تنبہ انقا نمبر سات جو آدمی چاہے کہ اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو اور قیامت کے دن اس کو آسانی ہو تو یہ آیت پڑھا کرے ربنا وآتنا ما وعدتنا على و ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف یوم اس آیت کی فضیلت پر حضرت بابا جی نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے نمبر آٹھ جب کوئی شخص ظالموں کے ہاتھ سے نجات پانا چاہے تو لازم ہے کہ اس آیت کا ورد کرے ربنا اخرجنا من هذه الظالم منہادیۃ واجعل لنا من لدنك وليا واجعل